شام نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ظاہری نے انہیں عروا نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوضات صورت الفلق والناس اور صورت الاخلاص کا دم کیا کرتے تھے پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پینتیس